عزيز عليه ما عنتم حريص عليكم بالمؤمنين رؤوف رحيم سبحان الله يقينا صادق ایسے رسول آئے لقد جاءكم رسول من انفسكم جڑے تواٹے ہی جنس دے فرشتیاں جنہاں دے میں نام کو تکم لگانا تواٹی جنس دے یعنی بنی نوئے انسان عزیز علیہ ما عبدتم حریفن علیہ دو مخصوص سکتان اللہ تعالیٰ بیان کرنا اس رسول مہدون مخاطب سب مومنین نزول کے وقت موجود تھے یا نہیں گزر چکے تھے سب نبی باہری لگتی ہے تکلیف محسوس ہوتی ہے تکلیف انہوں محسوس ہوتی پھر دو لفظ الفاظ لوگوں کی لگتا مجھے رو رو روپیے رکھ بنے ربر والا انہوں نے سکھ عربی دے مایا گل دا خلاصہ کریم رحمت رحمت ہے دکھ ڈالنا رحمت ہے سکھ لے آدھے بھی فلانے کر رہے ہیں تو جس جس جس سکھ آ جاتا ہے اس اس رہے ہیں رحمت جسے دکھ ہیں آ جستا آخر روف رفو بنے دو ٹوٹے ہوں انہوں جو رفو دو ٹوٹنا رکھو روس کٹیا یہ مطلب ہے تکلیف نال دل شکستہ ہو گیا دل ٹوٹے ہو جائے نبی کا کام جوڑ دے اللہ علیہ علیہ ما تکلیف تکلیف دینی تکلیف تکلیف دینی ہوں ظاہر بات ہے تکلیف انہوں جدو محسوس ہوتی تو تکلیف ٹالن واسطے اللہ کے اگے فریاد کر تو تکلیف ٹالن والا عزیز علیہ ما عنتم دے مفہوم وچ داخل حریف علیکم ہرس کالی سکھ لیون دو ہی لمحے میں یا دکھ دے دو ہی حال دکھ دا حال ہے سکھ دا حال ہے دکھ دے حال نو دور کرونا تے سکھ دا حال لے آنا اللہ فرمانا ہے میرے نبی دیا دونوں شان اور تھی خود سمجھدار ہو کسی کا دکھ ٹالنا سکھ لے ہونا یہ واسطے ضروری ہے درد احساس بے درد نتی ہو درد اور احساس چاہتا ہے پہلو علم ہو علم نہیں تو احساس نہیں ہونا احساس نہیں ہونا دکھ ڈالن سے سکھ لیا کوشش نہیں کرنی پھر چلنا کھے ملنا کھے اس واسطے ضروری پہلو ہوے علم پہلو ہوئے علم عزیز علیہ ما عنتم اور حریف علیکم یہ دو تو ادھر رعوف الرحیم او دو یہ دو لفظ پہ دس دیں نبی نو علم بھی ہے احساس سے درد بھی ہے اور پھر ٹالن دکھ تے لیاؤن سکھ نبی اپنی پوری کوشش صرف کر چڑتا ہے ہوں تقدیر رب کی بھاوے والے پہ پر نبی اپنے آپ کا کوئی زور لاؤنے کمی نہیں کرتا یعنی فریاد کرنے اللہ سونے دے اگے کوشش کرنے نبی کوئی کمی نہیں فرم کچھ ہی آیت مبارک دے کے بچ رہو عنوان ثابت ہو جو وہ دعوی یہ دلیل کافی لیکن اس تو علاوہ ایک مقام ہو اس مقام دی عظمت اس مقام نال سمجھ اگر کوئی آتے کہ یہ کھچ تو ہوئے چشتی تیری تو ہوں اتے لے چلا جسے کھیت کروڑ کی لوڑ ہی نہیں پینی جتنا منکر تو منکر ہونا ہے ان بھی صاف مننا پڑے نہیں تو کافر ہو جائے یعنی اتنا واضح بیان ہے اللہ وہ ہے سیدنا حضرت عیسیٰ علیہ السلام کیا نام حضرت عیسیٰ اللہ تعالی نے سونے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اور حضرت عیسیٰ کے درمیان کوئی رسول نہیں بنایا نبی ہونے کی کوئی اختلاف ہوتا ہے رسول کوئی نہیں یعنی صاحب شریعت کوئی نہیں بس حضرت عیسیٰ کے چھ سو سال بعد سید لمبے آتے ہیں انہوں دے بارے اللہ تبارک و تعالی بھی دس ہے اور حضرت عیسیٰ آپ بھی دس ہے نبی بھی دعوی کر اللہ تعالی بھی شان بیان فرما ہے اپنی شان نبی قرآن دستا ہے اپنی شان بھی دستا ہے وہ آپ بھی دستا ہے اللہ بھی بیان فرما وہ کی توجہ ذرا اپنی قوم کو مخاطب ہو کے اپنی امت حضرت عیسیٰ فرما دیں یہ دو لفظ قرآن پاک بالکل واضح نبیو گمبا تک میں دردار رہا ہوں دو سرمے کرانا تھا ایک علم کے مطابق ایک علم بلاغت کے مطابق اور سرف کے مطابق ترجمہ ہوگا میں بتاتا ہوں اور بتاتا رہوں گا کیوں کہ انبے ہو یہ ہے مزارے دس گا مزارے حال سے استقبال تو میں دستا یہ مطلب ہے انبے میں دسنا وا ہوں دستا رہا گا جی پھر پوچھو تو بلاغت کے مطابق کیا مانا ہے یہ تجدد کے لیے آتا ہے مظاہرے علم بلاغت والوں کے ہوں مانا بنے گا ذرا علم نال بس رکھنے میں چاہتا ہوں وہ میں وقتن فوقتاً بتاتا رہوں گا یہ ہے تجدد جیسے جیسے وقت میں زمانے میں شدت پیدا ہوتی رہے گی ویسے ویسے میں آپ کو تم آپ کے حالات کی خبر دیتا ہوں ان دو مانے بالکل انبے وقتاً فوقتاً تدریجن تدریجن مختلف احوال و اوقات میں بتاتا رہوں گا ایک مانا یہ علم بلاغت کے نزدیک مانا ہے و نحب کے نزدیک مانا ہے میں دستا رہا کی دماغ کا قلون جو تم کھاتے ہوں اسی طرح پھر دو تا قلون پھر گزارے ہیں مزارے ہیں پھر دو ترجمے بلاغت والے اور لگاتار جو وقتاً فوقتاً تم کھاتے رہو گے کھاتے رہتے ہو وقتاً فوقتاً جیویں جیویں کھاتے جاؤ گے پوچھو گے تو دسان دوسرا کھاندے ہو تو کھاندے رہو گے جڑا کھاؤ گے میں وما تذكرون في بيوتكم توجہ ما تذكرون جو تسا چھپاندے ہو ذخیرہ کرتے ہو ذخیرہ کرو گے یہ پھر مظاہرے ہے تے بلاغا سالے نے جی، وقتا فوقتا جو تسا ذخیرہ کرتے ہو میں کتنے بھی بجے اپنے گھر کمرے اور قرآن پاک کی نظم مبارک سے غور فرماؤ یار کیسے کی آئی انج لگتا ہے سنی مذہب سنی مذہب قرآن مجید یہ پرانے ہے دوجی شہ ہے اور مغالتا لگنا اور دوسرے مقامات کو غلط فہمیاں لگنیا وہ اس پیڑے کا مقدر ہے جن لگے ورنہ پرانے مجید تو سوائے حق آلے سنت ضرور کوئی قرآن سارا مسل ترجمہ سمجھا ادھر دیکھو ذکر آیا کھان کا پہلا جو تھی کھانے ہو اگے آیا جو تصا ذخیرہ کرتے کرا ہے ٹھیک ہے ہوں کوئی بے وقوف ہوگا سمجھے جی کھان کی گل ہے تو پینے بھی تھی یہ مطلب والی شہ تو جانتے ہیں لیکن پین والی نہیں جانتے اگو اس کو کوئی ہے کو آخر جیسی بوجو سے کم جو تمہارے گھروں میں جو گھروں تو باہر پیا ہو تو چلے تین کمرے لکی شہ جانتے ہیں ویڑے ہوئے پھر بھی جانتے جی پچھواڑے نہیں ہوئے پھر اس کو زیادہ نہیں کیونکہ وہ پچھواڑے ہو گئے یہ مانا یہ غلط فہمی اس لیے ٹھیک رہنی سی جی اس لیے لمبی جا کے لب لب کے چک چک کے ویس ویس کے دسنا کہ آ چھپائی کھڑے جی یہ گل یہ ہے بھی گھر کسی نے کتنے پہ سینکڑے میلا نے گھر پے نے آپ اپنے مسجد شریف بہادر صاحب چھڑوتے ہیں میں تمہیں رہا ہوں ادھر ایک پین دوسرے احوال کا ذکر جڑا انسان کی رات نال تلک رکھتا نہیں کیتا کیوں کہ کھان تو کا دجا دان لا لو اتیاس کر لو کوئی اکل بھی استعمال کر لو جی کھان والی چیزاں جان دیں تو بھی دوائیاں بماریاں سب سب کچھ کچھ ہوں اصل اشارہ اس کو کی لگا ماتا سلونا جو تھی ہو کھے رہو گے میں اس دستا رہا اس کو مراد ہے تمہاری ذات کو جانتا ہوں بما کرتا فی ان سے کم جو تمہارے گھروں میں تم ذخیرہ کرتے اس کو جانتا ہوں کیا مطلب گھر نو جاننا تینوں بھی جاننا تیرے گھر نو جاننا تو دو ہی گا حضرت علامہ مولانا مفتی پر کلام چشتی صاحب چہرے والے سنگر جو ہے ماتا کلون جو تھی کھانے مرال کی ہے سمجھ نہیں لگی جی جو شہ ہے وہ جان جو کھاتے رہتے ہو وہ جانتا ہوں باہر کوئی وہ جاننا سامو چاہیے وہ جاننا بچ چلی گئی وہ جاننا یہ ہو سکتا ہے کہ جڑے ان کچھ حالات کو جان رہے وہ ٹھیک کی پیڑ نہیں ہے جی ٹھیک کی پیڑ توجہ ہونا جیڑھتا نو بھی اچھا گھر کے اندر جو رکھتے اتنے بھی جانتا سارا کچھ جانتا ہے تو پھر یہ مطلب یہ نکلیا کہ اگر سارے بیٹھ کے یہ ہوئی امت اسی نبی آخ نبی اللہ مقابلے میں نہیں ہے جو انہیں دسی ہے وہ تابے داری کی تجاہل عارف والا ورنہ وہ کھان کا دسنا کہ تھی کی کھانے جی کی کرا لکا جی میں وہ دستا رہا گا یہ کہڑی شریعت ہے وہ شریعت کا مسئلہ ہوتا کہ یہ فرما میں تمہیں نماز کا کرتا رہا کا جواب دے دیا بھائی اگر کسی کے اندر سوال اٹھے کہ یار تو شرح جانتے ہوں تو پاک بھی شرح ہی جانتے سن ہر نبی شرح ہی جانتا ہے وہ جواب آیا کھڑا ہے کہ یہ کھانا پینا بتانا یہ گھروں میں کیا چھپاتے ہو یہ بتاتے رہنا یہ شریعت کی بات نہیں یہ صرف اپنے مقام اور فضیلت اور شان کے اظہار کی بات ہے اور یہ کیوں کرتے ہیں تاکہ پتا لگے جو شریعت میں رب لو آئیے کہ اتنا کچھ جو دیتا جی تیرے گھر کی لوکی شہ اچھی جانے تیرے دل کی لوکی شہ تینوں دس دینا پھر سمجھ لے آسمان کی جی خبر دینا کہ رب کا فرشتہ آ کے سانو شریعت دے گیا سمجھ لے وہ بھی صحیح ہے اس واسطے کہ تو کرو کیا سمجھنا کہ جو نبی دس پیسے ہی دس استاد حضرت مولانا مفتی فضل احمد چشتی صاحب زندہ باد زندہ باد سمجھ نہیں آئی کیونکہ یہ بھی تو سوال اٹھ رہا نبی آدھے شریعت واسطے نے کوئی شک لوگوں نے ہدایت واسطے لیکن یہ اپنے شانہ کے دعوے کرنے نا کہ مطلب ہوا اس واسطے کہ غیب دیا گلاں تے غیب دیا خبراں تے غیب دے علم دا اے دعوی کرنا توجہ نہیں فرمائی نے مطلب دے پھر یہ ہوئی ہویا کہ جو تیرے ڈیڈ بھی جاننے ہاں تیری جاننے ہاں تیرے گھر بھی جاننے ہاں تیرے حالات اور گھر کے حالات جاننے ہاں تے پھر سمجھ لے ساری رب نال کوئی ہور گل ہے جی تیری نہیں لہذا ایسا جو رب لو خبر تین دیا گے وہ بھی صحیح اور سچی ہوگی اگر نبی اپنے اس موجودے نال لوگوں لوگ دل تھا نہ کرے لوگ شریعت دلوں لوگ قبول اس واسطے دل بٹھاؤ نبی اپنی شان کا اظہار کرتا اپنی شان کا اظہار کرنا سدکے جا سیدنا عیسیٰ روح لال سدا دو تسلیم شان دے بارے رب العالمین نے قرآن مجید کے اندر دو مقام دے جو کچھ بیان فرمایا سے سے کوئی پتہ لگ جاتا ہے حضرت عیسیٰ علیہ سلاح تو تسلیم اپنے ہر امتی دے ہر حال جان دے سر سجنا ادھر جاوے گا وہ آیت نبی پاک دے بارے سی کے حضرت عیسیٰ دے بارے اس آیت مبارک کے کے اندر اندر صرف نبی پاک کا دسیا گیا اس آیت مبارک حضرت سیدنا عیسیٰ اللہ علیہ السلام بارے لیکن اس تو حضور دی شان پہ ثابت ہوتی نبی یہ ہوئی نبی یہ ہوئی نبی یہ بھی نال فرما نے من بعد اسمه احمد اور لوگوں بشارت خوشخبری دین آیا وا ہاں۔ میں منادی بن گیا آیا وا ہاں۔ اللہ وحدہ شریف مولا علم غیب نو دی غیب دانی نو انہاں لفظاں بیان فرما کے دسیا چھوٹی شان والا دی بشارت دین آیا ہے جی تیرے تیرے گھر کے حالات نو جاندا محمد عربی پاک کے حال ٹکے گھر کے حالات نہیں جانتے ہو یہ دوام کے لیے آتا ہے ثبوت کے لیے آتا ہے ہدوس کے لیے نہیں ہدوس کے لیے گزارے وہ ویخ میں مثال دینا ہاں، حسین جمیل نہیں جا رہے بیوٹی پارلر چمکا چمکو کے آ جائے نا حسین جمیل وہ آتے ہیں جنہوں نے ہمیشہ بنایا مطلب نہ ہو پوری دنیا دے مولوی بیٹھ اگر اس گل نو ٹھکرا دے میں کیتی اصول دے مطابق اصول اور قانون دے مطابق شریعت دیاں کتاباں دے مطابق ہاں جی لغت دیاں کتاباں دے مطابق بلاغت دیا کتابوں کے مطابق نہ دیا کتابوں کے مطابق اگر علوم و فنون کے مطابق گل نہ ہوئے میری زبان والی میں بھی آخے گا یار گل بڑی کی پر سا دیر کدی نہیں گیا جی نہیں رب لے گیا تو ساٹا اپنا مقدر فیر لے گیا رو رحی صفت مشبہ دوام اور ثبوت کے لیے آتا ہے لفظ مشکل نے لیکن انشاءاللہ مانا سوکھا جا پیتا ہے سونا انہوں نہیں کہتے جہاں کسی ویلے بار کے موڑ میں نہ ہوئے ہوگے موڑا نہ سونا انہوں آتے ہیں سونا جہاں تیری زبان کا لفظ سونا ہے یہ پنجابی کا سفر مشبہ ہے یہ مطلب یہ مطلب یہ کہ وہی ہے سونے سوڑیں گے ج لال بریلوی آپ نے ترمانے ہوں ہو سال بھی شیر کیوں پتا لگا ہے ٹول نہیں اے قرآن کی تفسیر سن لیں گے سبحان اللہ کس قسم کھاتے ہیں ل نبی امت کامل مرشد پیر باہو ورگا جڑا ہے ہے فرماتے ہیں وہ اپنے واسطے واسطے ایویں اپنی جی خوبی قومی دلیہ پھیل جاواں پیر باہو سرکار اپنی گل کرے تو وہ بھی سمجھ ایویں دعوی نہیں میں بیان کر رہا ایک اٹھ بندی ہوتی ایک جگ بندی ہوتی میں بیان کر رہا میں جگ بندی پیر باہو پیر باہو بیان درد والا مارا انہوں نے گل درد والا دل ہی سن سبحان اللہ سی بوجود کو گھر میں چپڑے کیا چپڑے پکے کپڑے میں جب وہ جانتے ہیں مطلب اگر باہر ہے تو اس کو بند اور کہتے ہیں یعنی کو بعض کہتے ہیں پیار سے اولا سے جب اس کو جانتے ہیں تو سے اولا یہ ہیں اچھا، ادھر دیکھو سجنا یہ کرنے یہ صرف خاصہ خدا ہے اس نے عطا بھی کسی کو نہیں کیا اگر عطائی طور پر بھی ماحول مانو گے تو ختم ہو جائے گا یہ بڑا مقابلہ ہے کہ اس طرح بالکل کوئی شہر ہونا ایس جہاں نہیں ہوگی یا تو یہ دعوی ہو جائے گا اگر اس دعوے کو سچا مانتے ہیں تو یہ سارا جگ مترک ہو جائے دور کی سننی دور کی دیکھنی دور کی کرنی اگر یونیورسٹی اللہ بھی شاہ کسی ہو راستے مان لیں بندر اوکے گاڑی ایک یہ برتم نیو باقاع کہ ضروری کر لینا یہ صرف رپورٹ کا کرو اسپا گمی میگا نہیں کر سکتا یہ کچھ جی گی روک لیں روک روک لیا چلا بھی دتا چلاونا روکنا راہ دسنے چلا دس جناب پورا نیٹ نیٹو دستا ساری گلیاں بازار دستا یہ گیٹ کچھ اپنی کرن بھی ڈائریکٹ یا سارا جگ مشرق جی سارا جھوٹ ہے جی سچا ہے جگ مشرق جی جھوٹ ہے تو پھر اصلی سچے اگر یہ دعوی سچا تو سارے مشرق کیوں رب نشان شاید بندے منی کھڑے وہ دنیا بھی زندگی چڑھ کر لالوبی فکیل شوق محبت پچھے پیچھے نے پھر بہت باغ میرا گوت باغی سارے ہٹ گیا بندے بچپن گئے یہ من آیا اپنے فرمایا تیرے تیرے لایا جی میں خایا کا دعوی کی اللہ دیا بندیا اس واسطے واسطے واسطے کرنا جاننا ہر ہر نبی نبی اللہ تعالی نے امتیاز بنایا شان بنائی یہ جانتے ہیں کہ فرق کیوں کری یہ دو جانتے ہیں کہ فرق کیوں کری باقی بھی تو نبی رسول ないことまず